بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈینٹس میرا نام یاسر دانیال خان ہے I am here to teach you system system programming programming ایک بہت انٹرسٹنگ کورس ہے انٹرسٹنگ اس وجہ سے کیونکہ اس کے اندر آپ کو پی سی انٹرنلس کے بارے میں نالج حاصل ہوتی ہے اس کے علاوہ آپ کے کئی unanswered questions like printer کیسے کام کرتا ہے کوئی بھی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کیسے کام کرتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے ڈسک ڈرائیوز کس طرح سے ورک کرتی ہیں سیکٹرز کیا ہوتے ہیں کلسٹرز کیا ہوتے ہیں اسکین ڈیسک کا پروگرام کس طرح ورک کرتا ہے پارٹیشن ڈیسک uh, کا پروگرام کس طرح سے ورک کرتا ہے یا وائرسز کیا ہوتے ہیں ان تمام سوالوں کے جواب آپ کو سسٹم پروگرامنگ میں ملیں گے سسٹم پروگرامنگ کے لیے آپ نے فرسٹلی اسمبلی لینگویج تو پڑھی ہی ہوگی اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم بھی پڑھا ہوگا اگر آپ نے آرکیٹیکچر پڑھا ہوا ہے کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھا ہوا ہے تو اس کا آپ کو ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہے آج کا لیکچر ہے انٹروڈکشن ٹو سسٹم پروگرامنگ آج کے لیکچر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آئندہ آنے والے ٹاپکس جو کہ ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنے ہیں آج ہم ان کا بریف اوور ویو لیں گے لیکن اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ واٹ از سسٹم پروگرامنگ تو دیکھتے ہیں کہ سسٹم پروگرامنگ کیا چیز ہوتی ہے اگر آپ کمپیوٹر پروگرامنگ کو کیٹیگرائز کریں تو اس کی دو کیٹیگریز بنتی ہیں آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں ایک کیٹیگری ہے اپلیکیشن پروگرامنگ اور دوسری کیٹیگری ہے سسٹم پروگرامنگ آپ نے پروگرام ڈیزائن میتھڈالوجیز میں دیکھا ہوگا کہ پروگرام ڈیزائن میتھڈالوجیز میں اگر آپ کوئی ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کرنے لگے ہیں تو سافٹ ویئر کو ڈیولپ کرنے سے پہلے آپ اس کی ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں وہ ریکوائرمنٹس کیا ہوتی ہیں آپ ڈیٹرمن کرتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کو کیا ریکوائرڈ انپٹس ہیں جو انپٹ کے تھرو ڈیٹا اکوائر کیا گیا ہے اس کے اوپر اس نے کیا پروسیسنگ پرفارم کرنی ہے اور ونس پروسیس کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ریزلٹ آنا چاہیے جس کو آؤٹ پٹ کے طور پہ شو کیا جائے گا ڈیٹا پروسیسنگ سے ایسوسیٹڈ جتنی بھی پروگرامنگ ہے وہ اپلیکیشن پروگرامنگ ہے یعنی کہ اپلیکیشن پروگرامنگ فیسلٹیٹ کرتی ہے ڈیٹا پروسیسنگ کو باقی جو سارا کام رہ جاتا ہے وہ سسٹم پروگرامنگ ہے یعنی کہ ان پٹ کے تھرو ڈیٹا اکوائر کرنا ڈیٹا اکوائر کرنے کے لیے تھرو ان پٹ آپ سرٹن ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں آف سسٹم پروگرامنگ اسی طرح سے جو بھی آپ کے ریزلٹس آئے ہیں اس ریزلٹس کو آؤٹ پٹ کے اوپر شو کرنے کے لیے آپ سرٹن سسٹم پروگرامنگ کی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں یعنی کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کو فیسلٹیٹ کون کر رہا ہے ان پٹ آؤٹ پٹ کو سسٹم پروگرامنگ فیسلٹیٹ کر رہی ہے جبکہ اپلیکیشن پروگرامنگ جو ہے وہ ڈیٹا پروسیسنگ کو فیسلٹیٹ کر رہی ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سسٹم پروگرامنگ پرفارم کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا ماڈل یوز کرے گا اس کے لیے ایک تھری لیئر ماڈل یوز کیا جاتا ہے اب ہم تھری لیئر ماڈل کو ڈسکس کرتے ہیں ایک اپلیکیشن پروگرامر کیا کر سکتا ہے اگر اس نے کسی ہارڈ ویئر کے اوپر input output operation perform کرنی ہے ایک اس کے پاس طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو پروگرام کرے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ لیئر ہے جس کے اندر کہ اپلیکیشن ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر کو پروگرام کر رہی ہے سیکنڈ کیس کے اندر کیا ہو سکتا ہے کہ ہارڈ ویئر اور اپلیکیشن کے بیچ میں ایک اور لیئر آ جاتی ہے جس کو بایوس کہتے ہیں بایوس اسٹینڈ کرتا ہے for basic input output system BIOS ایک فرم ویئر ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر پرماننٹلی ریزائڈ کرتا ہے اور اس کے اندر چھوٹی چھوٹی روٹینز ہوتی ہیں ان روٹینز کا کیا کام ہے to perform input put operation یعنی کہ انپٹ پٹ ہارڈ ویئر کے اوپر پٹ آؤٹ آپریشن پرفارم کرنے کے لیے آلریڈی سرٹن روٹینس بنی ہوئی ہیں جو کہ فرم ویئر کے اندر اسٹور کی گئی ہیں اپلیکیشن پروگرامر کیا کر سکتا ہے یا پروگرامر کیا کر سکتا ہے پروگرامر بایوس کی ان روٹینس کو انوک کر سکتا ہے ان روٹینس کو کال کر سکتا ہے ہارڈ ویئر کے اوپر input output operation perform کرنے کے لیے آگے بایوس کا یہ کام ہے کہ وہ ہارڈ ویئر کو پروگرام کرے اور input output operation perform کرے جو پروگرامر ہے اس کو اس چیز اس کو ہارڈ ویئر کے بارے میں نالج رکھنے کی ضرورت نہیں رہے گی کہ ہارڈ ویئر کو کس طرح سے پروگرام کیا جائے گا وہ کام بایوس کا ہے جو پروگرامر ہے اس کا صرف اتنا کام ہے کہ وہ بایوس کی روٹینز کا اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے کیا پیرامیٹرز ہیں ان روٹینز کو کیسے انووک کرنا ہے اور کون سی روٹین کیا input output operation perform کر کے دے رہی ہے تھرڈ لیول کے اندر ہمارے پاس ایک اور لیئر آ جاتی ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کی لیئر ہے یعنی کہ ہارڈ ویئر اور ایپلیکیشن کے بیچ میں ایک بایوس کی تو لیئر تھی اس کے اوپر ایک اور لیئر ہے آف آپریٹنگ سسٹم اس کیس کے اندر پروگرامر کیا کر سکتا ہے آپریٹنگ سسٹم کی سرٹن روٹینس کو انوو کر سکتا ہے جو کہ آپریٹنگ سسٹم کے اندر ریزائڈ کرتی ہیں to perform input output operation یہ روٹینس آگے میں بی بایوس کی روٹین کو کال کر کے input output operation perform کریں یا چاہیں تو خود سے ہارڈ ویئر کو پروگرام کر کے input output operation perform کریں تو بیسیکلی یہ تھری لیئر ماڈل ہے ٹو پرفارم سسٹم پروگرامنگ اب اگر پروگرامر ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی پروگرام کر رہا ہے تو ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی پروگرام کرنے کے لیے سرٹن ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں ان ٹیکنیکس کو ہم ابھی ان بریف دیکھتے ہیں سب سے پہلی ٹیکنیک ہے programmed input output programmed input output کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سی پی یو ہے یا پروسیس وہ ڈیوائس کو خود سے چیک کرتا رہتا ہے ان کیس آف ان پٹ وہ چیک کرتا رہے گا ڈیوائس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے جو کہ اس نے ان پٹ لیا ہے یا نہیں اویلیبل اور جو ہی ڈیٹا ان پٹ ہوتا ہے جو کہ کسی ان پٹ ڈیوائس کے تھرو ان پٹ ہوا ہے ڈیٹا اویلیبل ہو جاتا ہے ڈیٹا کو وہ ریسیو کر کے پروسیس کر لیتا ہے یا in case of output کیا ہوگا کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کو C P U all the time check کرتا رہے گا کہ آؤٹ پٹ ڈوائس کہیں بزی تو نہیں ہے اگر آؤٹ پٹ ڈوائس بزی ہے تو وہ ویٹ کرے گا جو ہی آؤٹ پٹ ڈوائس اویلیبل ہوتا ہے وہ ڈیٹا کو پروسیس کرے گا اور پروسیس کرنے کے بعد آؤٹ پٹ ڈوائس پہ سینڈ کر دے گا اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ C P U all the time busy ہے ڈیوائسز کو چیک کرنے میں کہ ڈیوائسز اویلیبل ہیں یا ڈیوائسز نے کچھ ڈیٹا اکوائر کیا ہے یا نہیں اکوائر کیا اور اس کو ویٹ کرنا پڑتا ہے جب تک وہ ڈیٹا اکوائر نہیں کرتے اور جو ہی ڈیٹا اکوائر کرتا ہے تو سی پی یو اس کو پروسیس کر دیتا ہے دوسرا میتھڈ آپ دیکھ سکتے ہیں interrupt driven interrupt driven output کے اندر سی پی یو ٹائڈ اپ نہیں رہتا جیسے پہلے والے کیس کے اندر سی پی یو ٹائڈ اپ تھا وہ آل دا ٹائم چیک کر رہے کنٹینیوس لوپ کے اندر ڈیوائسز کو چیک کر رہا ہے انٹرپ ڈریون آؤٹ پٹ کے اندر سی پی یو ٹائڈ اپ نہیں رہے گا انٹرپ ڈریون آؤٹ پٹ کے اندر بجائے اس کے سی پی یو ڈیوائسز کو چیک کرے ڈیوائس سی پی یو کو بتائیں گے کہ ان کا ڈیٹا آ گیا ہے اور اس کو سی پی یو ریکوائرڈ ہے ٹو پروسیس دیٹ ڈیٹا یعنی کہ سی پی یو اپنی کمپیٹیشن پرفارم کرتا رہے گا جس طرح سے وہ کر رہا ہے اور جو ہی کسی ان پٹ ڈوائس کے تھرو ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے input device C P U کو انٹرپٹ کر کے بتائے گا کہ ڈیٹا ریسیو ہوا ہے اور اس کو پروسیس کر رہے ہیں یا پھر in case of output جو ہی آؤٹ پٹ ڈوائس اویلیبل ہو جاتا ہے to perform an input output operation وہ سی پی یو کو انٹرپٹ کر دے گا بتانے کے لیے کہ میں اویلیبل ہوں اب C P U data process کر کے مجھے سینڈ کر سکتا ہے جس کو میں آؤٹ پٹ کروں ایک اور قسم کی انپٹ آؤٹ پٹ ٹیکنیک ہے interrupt driven put output driven ان دونوں ٹیکنیک سے ڈفرنٹ ہے ڈفرنٹ اس طرح سے کیونکہ اس کے اندر جو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے تھرو ان پٹ اگر ان پٹ کے تھرو ڈیٹا ریسیو ہو رہا ہے تو اس کو کسی قسم کی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے یا پھر اگر میمری سے کچھ ڈیٹا جا رہا ہے ٹو آؤٹ پٹ تو اس کو بھی کسی قسم کی پروسیسنگ کی ضرورت نہیں ہے یعنی کہ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے from input output device to memory یا پھر میموری میں آلریڈی ڈیٹا پڑا ہوا ہے جس کی جس کے اوپر کمپٹیشن آلریڈی پرفارم کر چکے ہوئے ہیں اس ڈیٹا کو آپ ڈائریکٹلی ٹرانسفر کر رہے ہیں to some input output device اس کیس کے اندر آپ ڈی ایم اے کا استعمال کر سکتے ہیں ڈی ایم اے اسٹینڈ کرتا ہے فار ڈائریکٹ میموری ایکسس اگر سی پی یو کے تھرو یہ کام کیا جائے تو اس کیس کے اندر ایک بس سائیکل کنزیوم ہوگا ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے in case of input اگر ان پٹ ڈیوائس پہ ڈیٹا اویلیبل ہے تو اس ڈیٹا کو ریسیو کرنے کے لیے اور سی پی یو کے کسی رجسٹر میں لانے کے لیے ایک بس سائیکل یوز ہوگی اب سی پی یو سے وہ ڈیٹا میمری تک پہنچانے کے لیے ایک اور بس سائیکل کنزیوم ہوگی اس کام کو آپ مزید فاسٹر کر سکتے ہیں یوزنگ ڈی ایم اے اس کے اندر ڈی ایم اے جو ہے وہ بسز کا کنٹرول لے لیتا ہے اور ڈی ایم اے کے تھرو ڈیٹا ڈائریکٹلی ٹرانسفر کیا جا سکتا ہے from memory to input output vice اور وائس ورسا یعنی کہ from input output vice to memory تو ہمارے پاس یہ تین موڈز ہیں ہم آگے چل کے یہ دیکھیں گے ان تینوں موڈس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں to perform input output operation اب اگر آپ ڈائریکٹلی کسی ہارڈ ویئر کو پروگرام کر رہے ہیں through programmed input output اور through interrupt driven input output تو اس کے کیس میں کون سی ایسی اینٹی ہے کون سی ایسی ہارڈ ویئر اینٹی ہے جس کو کیا آپ پروگرام کرنا چاہیں گے کیا input output device ایسی اینٹی ہے جس کو کیا آپ پروگرام کرنا چاہیں گے فار ایگزامپل ماؤس کی ہم بات کرتے ہیں ماؤس ایک ان پٹ ڈیوائس ہے لیکن یہ پروگرامیبل ڈیوائس نہیں ہے یا مانیٹر کی بات کر لیں مانیٹر ایک آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے لیکن یہ پروگرامیبل ڈیوائس نہیں ہے اگر ہم مانیٹر کی بات کرتے ہیں تو monitor directly C P U کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے کوئی بھی input output device directly C P U کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکتا ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس اور سی پی یو کے بیچ میں ایک اور ڈیوائس لگا ہوتا ہے جس کو ان پٹ آؤٹ پٹ کنٹرولر کہتے ہیں یہ input output device buses کے ساتھ یہ ڈیوائس آئیو کنٹرولر جس کو کہا جا رہا ہے یہ بسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور جو ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے وہ اس کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے جیسے مانیٹر کے کیس کے اندر مانیٹر ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے لیکن جو بیچ میں وی جی اے کارڈ ہے وی اے کارڈ بسز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے مانیٹر وی اے کارڈ کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وی اے کارڈ بسز کے تھرو سی پی یو کے ساتھ کنیکٹڈ ہے monitor directly C P U کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا جا سکتا یا پھر ماؤس ہے mouse directly C P U کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا جاتا وہ ایک اور ڈیوائس جس کو کہ یو آرٹ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے اور یو یو آرٹ آگے سی پی کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے تو آئی او کنٹرولر کا ہم دیکھتے ہیں کیا کام ہے آئی او کنٹرولر فرسٹلی ایک پروگرامیبل ڈیوائس ہے آگے چل کے آپ کو پتا چلے گا اس کو پروگرام کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک اسٹینڈرڈ کمپیوٹر کے اندر کئی قسم کے آئی او کنٹرولر لگے ہوتے ہیں جن میں سے کئی کنٹرولر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ان کو کس طرح سے پروگرام کیا جاتا ہے تو بات ہوتی ہے کہ آئی او کنٹرولر کا کیا فنکشن ہے آئیو کنٹرولر کا یہی فنکشن ہے کہ وہ input output device کو کنٹرول کرے جیسا کہ اس کے نام سے لگتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک اور کام پرفارم کرتا ہے او بفرنگ یعنی کہ جو ڈیٹا ان پٹ کے تھرو ریسیو ہوا ہے یا جو ڈیٹا آؤٹ پٹ ہونا ہے وہ آئی آئیو کنٹرولر کی میموری کے اندر اسٹور ہو جاتا ہے یا بفر ہو جاتا ہے جب تک کہ previous data process output نہیں ہو جاتا یا ان پٹ نہیں ہو جاتا تب تک میموری کے اندر ڈیٹا بفرڈ رہتا ہے یہ آئی او کنٹرولر کی میموری کی بات ہو رہی ہے تو یہ بفرنگ بھی پرفارم کر سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور جو یہ امپورٹنٹ ٹاسک پرفارم کرتا ہے وہ ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن ضروری نہیں کہ ہر I O controller error detection and correction perform کرتا ہو لیکن کئی I O controller error detection and correction perform کرتے ہیں ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کیا ہے کہ جب آپ input output device کے تھرو ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں یا سینڈ کر رہے ہیں تو کسی وجہ سے اس کے اندر ایرر اکر ہوا ہے تو آئی او کنٹرولر میں یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس ایرر کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے اور اس کو مے بی پاسبلی کریکٹ بھی کر سکتا ہے تو یہ او کنٹرولر کے فنکشنز ہیں اور جب ہم کسی ڈیوائس کو پروگرام کریں گے تو بیسکلی یہی آئیو کنٹرولر ہے جس کو کہ ہم پروگرام کر رہے ہوں گے او ڈیوائس کو ایز سچ کنٹرول پروگرام نہیں کیا جا سکتا ڈیوائس کو کنٹرول کیا جاتا ہے تھرو دیز آئیو کنٹرولرس اب ہم کچھ کنٹرولرس کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے ڈی ایم اے کنٹرولر کی D M A controller stand کرتا ہے for direct memory access D M A controller اس کے لیے آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک ان پٹ ڈیوائس ہے ان پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا ریسیو ہوا ہے to C P U C P U کے رجسٹر کے اندر ڈیٹا آ گیا ہے اور پھر سی پی یو کے رجسٹر سے ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے to main memory similarly in case of output main memory کے اندر کچھ ڈیٹا پڑا ہوا ہے مین میموری سے یہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے سی پی یو کے رجسٹر کے اندر اور پھر سی پی یو کے رجسٹر سے یہ ٹرانسفر ہوگا to output device both cases کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو بس سائیکل کنزیوم ہو رہی ہیں ان کیس آف ان پٹ ایک بس سائیکل ہے from input to C P U register دوسری بس سائیکل ہے from C P U register to main memory اسی طرح آؤٹ پٹ کے کیس کے اندر ایک بس سائیکل ہے from memory to C P U register اور دوسری بس سائیکل ہے from C P U register to output تو دو بس سائیکلس کنزیوم ہو رہی ہیں اس میں تمام بسز کا کنٹرول ڈی ایم اے کے پاس ہے ڈی ایم اے کے تھرو سارے سگنلز پاس ہو رہے ہیں سی پی یو بیچ میں سے ایک طرح سے کٹ آف ہو گیا ہے سی پی یو کوئی بھی سگنل جنریٹ نہیں کر رہا تمام signals D M A generate کر رہا ہے اس صورتحال کے اندر ڈی ایم اے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ ڈیٹا ٹرانسفر کر سکے from main memory to input output device یا from input output device to main memory directly یعنی کہ سنگل بس سائیکل کے اندر سی پی یو کو بائی پاس کر کے اس کو سائیکل اسٹیلنگ بھی کہتے ہیں کہ سی پی یو کا اس نے سائیکل اسٹیل کیا ہے اور اس سائیکل کو یوز کرتے ہوئے اس نے ڈیٹا ٹرانسفر کیا ہے from main memory to output device یا from input device to main memory اب اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ جو ان پٹ آؤٹ پٹ ریسیو ہو رہی ہے یا ان پٹ آؤٹ پٹ آؤٹ پٹ جو پرفارم ہو رہی ہے وہ فاسٹر پرفارم ہوگی کیونکہ lesser number of bus cycles اس کیس میں کنزیوم ہو رہے ہیں اگر یہی کام سی پی یو کے تھرو کیا جائے تو almost twice the number of bus cycles use ہوں گے جبکہ اس کیس کے اندر بس سائیکلس جو ہیں وہ ریڈیوز ہو گئے ہیں بائی ہاف تو input output operation faster perform ہو سکے گا ڈی ایم اے کنٹرولر کے بعد ایک اور ہم جو امپورٹنٹ کنٹرولر ہے جس کو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے انٹرپٹ کنٹرولر انٹرپٹ کنٹرولر ایک بہت ایکسٹریملی امپارٹنٹ کنٹرولر ہے جیسے کہ ابھی ہم نے interrupt driven input output کی بات کی ہے جتنی بھی interrupt driven input output ہے وہ کسی انٹرپٹ کے تھرو آ کر ہوتی ہے یعنی کہ ایک ڈیوائس اگر input output operation perform کرنا چاہتا ہے سے اگر ان پٹ ڈیوائس ہے اس کے پاس ڈیٹا ریسیو ہو گیا جو کہ اس نے انپٹ کے تھرو ریسیو کیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس ڈیٹا کو سی پی یو ریسیو کر لے تو اس کے لیے وہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گا انٹرپٹ کے تھرو بتائے گا کہ سی پی یو کو کہ ڈیٹا میرے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ ریسیو کر لیں فار پروسیسنگ اب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا جو پی سی ہے اس پی سی کے اندر ایک ان پٹ آؤٹ پٹ ڈوائس نہیں لگا ہوتا اس کے اندر number of input output devices لگے ہوتے ہیں جیسے ڈسکس ہیں ٹائمر ہے پرنٹر ہے نیٹورک کارڈ ہے number of input output devices ہیں اب یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے کہ ایک وقت میں ایک ڈیوائس سی پی یو کو انٹرپٹ کرنے کی اٹمپٹ نہ کرے بلکہ نمبر آف ڈیوائسز کیونکہ وہ اے ہیں تو number of devices at a time C P U کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کریں اگر number of devices at a time C P U کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کس ڈیوائس کے انٹرپٹ کو سرو کیا جائے گا اور کس ڈیوائس کے انٹرپٹ کو پینڈنگ رکھا جائے گا یہ ڈیسیجن کون لیتا ہے یہ ڈیسیجن انٹرپٹ کنٹرولر لیتا ہے یہ ایک پروگرامیبل ڈیوائس ہے اس کو اپنے پرائرٹیز کے مطابق پروگرام کیا جا سکتا ہے جو اسٹینڈرڈ پی سیز ہیں اس کے اندر یہ ایک لحاظ سے پروگرام ہوا ہوا ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی دو انٹرپٹ کنٹرولر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو انٹرپٹ کنٹرولر نے یہی ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ اگر number of devices at a time C P U کو انٹرپٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو صرف جو ہائر پرائرٹی ہے ان میں سے اس کی انٹرپٹ کو سرو کیا جائے اور باقی جو لوور پرائرٹی ہیں ان کی انٹرپٹ کو پینڈنگ رکھا جائے جب ہائر پرائرٹی کی انٹرپٹ پوری طرح سے سروس ہو جائے گی ریٹرن ہونے کے بعد اس سے جو لوور پرائرٹی والا ہے اس کی سروس ہوگی پھر اس سے لوور پرائرٹی والے گی پھر اس سے اینڈ سو آن اس طرح سے یہ سارا کام کون کرے گا یہ سارا کام انٹرپٹ کنٹرولر کو کرے گا آپ اس پرائرٹی لیول کو مے بی آلٹر بھی کر سکتے ہیں کچھ کچھ ڈیوائسز کی جو انٹرپٹ ہیں اس کو آپ چھپا بھی سکتے ہیں یعنی کہ ماسک بھی کر سکتے ہیں یہ ہم جب انٹرپٹ کنٹرولر کو ڈسکس کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے ماسک کیا جا سکتا ہے یا ان کو کیسے سروس کیا جا سکتا ہے یا پھر انٹرپٹ کنٹرولر کو کس طرح سے پروگرام کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو کنٹرولر ہے وہ پی پی آئی ہے P P I stand for programmable peripheral interface P P I ایک ایسا کنٹرولر ہے جو کہ ان پٹ ریسیو کرتا ہے پیرلی جو پرنٹر ہے پرنٹر ایک پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے یہ جس کنٹرولر کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے وہ پی پی آئی ہے یعنی کہ پیرافرل پروگرامیبل انٹرفیس پرنٹر ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کو جو ڈیٹا سینڈ کیا جاتا ہے for output parallelly send کیا جاتا ہے ایسے ڈیوائسز جو کہ پیرل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں ان کے لیے پی پی آئی یوز کیا جائے گا اور اس کے علاوہ پی پی آئی کو ہم اور کئی مقاصد کے لیے یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ اگر آپ نے ایک فائل ٹرانسفر کرنی ہے ایک کمپیوٹر سے کسی دوسرے کمپیوٹر میں تو آپ دونوں کے پی پی آئیز کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹر کنیکٹ کر کے ان کے بیچ میں ڈیٹا کو ایکسچینج کر سکتے ہیں تو ہم یہ بھی دیکھیں گے ان کو آپس میں کس طرح سے انٹر کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اور انٹر کنیکٹ کرنے کے بعد ہمیں کیا پروگرامنگ ٹیکنیکس یوز کرنی پڑے گی ڈیٹا کو ایکسچینج کرنے کے لیے ایک اور جو امپورٹنٹ آئیو کنٹرولر ہے اس کا نام ہے انٹرول ٹائمر انٹرول ٹائمر ایک سمپلر ڈیوائس ہے کیونکہ اس کو پروگرام کرنا ایزیئر ہے as compare to other controllers interval timer کا یہ کام ہے کہ basic frequency C P U کے لیے ایک certain peripheral clock frequency generate ہو رہی ہوتی ہے جس کو کہ ہم بیسک فریکوینسی کہتے ہیں اس بیسک فریکوینسی کو مزید ڈوائڈ کر سکتا ہے انٹو لوور فریکوینسی سگنلس ان لوور فریکوینسی سگنلس کو پھر یوز کیا جا سکتا ہے دوسرے ڈیوائسز کو کنٹرول کرنے کے لیے فار ایگزامپل آپ انٹرول ٹائمر سے کوئی موٹر کنیکٹ کر کے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں آپ اسپیکر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کر کے بلکہ پی سی کے اندر ایک چھوٹا سا اسپیکر لگا ہوتا ہے جو کہ انٹرول ٹائمر کے ساتھ کنیکٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کو کنیکٹ کر کے آپ اس کو اس میں سے آؤٹ پٹ ریسیو کر سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا ڈیوائس جو کہ ایک سرٹن فریکوینسی ریکوائر کر رہا ہے ایک سرٹن فریکوینسی کا سگنل ریکوائر کر رہا ہے اس فریکوینسی سگنل کو یوز کرنے کے لیے آپ انٹرول ٹائمر کا استعمال کر سکتے ہیں آپ اسے ایک سرٹن رینج آف فریکوینسیز ہیں جو کہ جنریٹ کر سکتے ہیں جب ہم اس کی پروگرامنگ میں آئیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ اس کو ڈفرینٹ فریکوینسیز جنریٹ کرنے کے لیے کس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے نیکسٹ ایک بہت امپورٹنٹ آئیو کنٹرولر ہے UART UART stand کرتا ہے for universal asynchronous receiver transmitter UART ایک ایسا ڈیوائس ہے جس کے تھرو آپ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر سکتے ہیں جس طرح ابھی ہم نے پی پی آئی کی بات کی ہے پی پی آئی کو ہم یوز کرتے ہیں for parallel communication UART کو یوز کیا جا سکتا ہے ٹو پرفارم سیریل کمیونیکیشن کوئی ایسا ڈیوائس جو کہ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر رہا ہے وہ یو آرٹ کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے جس طرح پرنٹر پی پی آئی کے ساتھ کنیکٹ کیا جاتا ہے یو آر کے ساتھ ماؤس اٹیچ کیا جاتا ہے کیونکہ ماؤس جو ہے وہ سیریل کمیونیکیشن پرفارم کر رہا ہے جو اپنا وہ ڈیٹا سینڈ کر رہا ہے اس کو سیریلی سینڈ کر رہا ہے یو آر جس طرح P P I computer to computer communication کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اسی طرح سے یو آر بھی کمپیوٹر ٹو کمپیوٹر کمیونیکیشن کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے یعنی کہ آپ دو پی سیز کے یو آرٹس کو آپس میں انٹر کنیکٹ کر سکتے ہیں اور انٹر کنیکٹ کر کے ان کے تھرو کسی فائل کو یا ڈیٹا کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے ان کو کس طرح سے انٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے اور ڈیٹا کو کس طرح سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے یہ ایک ایسا کنٹرولر ہے جس کے اندر کیپیبلٹی ہے ٹو پرفارم بفرنگ سیکنڈلی اس کے اندر ایرر ڈیٹیکشن اینڈ کریکشن کی بھی کیپیبلٹی ہے رادر ایرر ڈیٹیکشن کی کیپیبلٹی ہے اس کے بعد ہم ایک بہت جو امپورٹنٹ ٹاپکس یہ ابھی تک ہم نے جتنی بھی بات کی ہے ہارڈ ویئر کی بات کی ہے ہارڈ ویئر کی کافی بات ہوگی ہے اب ہم آپریٹنگ سسٹمس کی بات کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کے سرٹن ٹاسک ہوتے ہیں آپریٹنگ سسٹم کا ٹاسک ہے فائل مینجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کا ٹاسک ہے میموری مینجمنٹ اور آپریٹنگ سسٹم کا ٹاسک ہے ڈسکیجلنگ وغیرہ وغیرہ تو آپریٹنگ سسٹم یہ ٹاسک کیسے پرفارم کرتا ہے operating system certain data structures کو یوز کرتا ہے یہ چیز جسٹ آپ کے لیے ریویژن ہے یہ چیزیں آپ نے آلریڈی آپریٹنگ سسٹم میں پڑھی ہوں گی کہ فائل مینجمنٹ کے لیے وہ سرٹن ڈیٹا اسٹرکچرس کو یوز کرتا ہے اسی طرح سے میموری مینجمنٹ کے لیے وہ سرٹن ڈیٹا اسٹرکچرس کو یوز کرتا ہے اب ہم ان پرٹیکولر سرٹن آپریٹنگ سسٹمس کو ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپریٹنگ سسٹم اپنے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے کن کن ڈیٹا اسٹرکچرس کو یوز کر سکتا ہے ان کے اندر کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہے ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو ہم کیسے ایکسس کر سکتے ہیں اور ایکسس کرنے کے بعد اپنی کسی ایپلیکیشن کے اندر ہم ان کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فائل مینجمنٹ کی فائل مینجمنٹ آپریٹنگ سسٹم کا ایک ٹاسک ہے آپریٹنگ سسٹم جتنی بھی ڈسک کے اوپر فائلس کریٹ ہوتی ہے ان کے بارے میں انفارمیشن اسٹور رکھتا ہے اور جب ان فائلس کو پھر سے ریٹریو کرنا ہوتا ہے تو اس انفارمیشن کی مدد سے ہی ان فائلس کو ریٹریو کرتا ہے فائل مینجمنٹ پرفارم کرنے کے لیے سرٹن بیسک نو ہاؤ ہے جس کو کہ ہم پہلے ڈسکس کریں گے اس کے اندر سب سے پہلے ڈسک کا آرکیٹیکچر آ جاتا ہے یا ڈسک کا اسٹرکچر آ سکتا ہے اس کے اندر یہ ڈسک کس طرح سے ورک کرتی ہے اور پھر ڈسک کو اگر جب فارمیٹ کیا جاتا ہے تو اس کو ڈیوائڈ کیا جاتا ہے انٹو بلاکس اس کو بلاکس میں کس طرح سے ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بلاکس کی بائیفرکیشن کس طریقے سے ہوتی ہے اور ونس اس کو بلاکس میں ڈیوائڈ کر لیا ہے تو ہم ایک سرٹن ٹرم یوز کرتے ہیں آپریٹنگ سسٹمز کے اندر سیکٹرز اور کلسٹرز تو سیکٹرز کیا چیز ہوتی ہیں کلسٹرز کیا چیز ہوتے ہیں ان کو ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور پھر ان سیکٹرز اور کلسٹرز کو ملا کے ہم کچھ انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں کسی ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر انفارمیشن اسٹور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ فائل مینجمنٹ کے لیے کون سے ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیے جاتے ہیں آپ سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیٹا اسٹرکچر لسٹڈ ہیں جو ڈیٹا اسٹرکچر ہم ڈسکس کریں گے ڈاس اور ونڈوز ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو یوز کرتی ہے for file management file management کے لیے ایک جو بہت فیمس ڈیٹا اسٹرکچر یوز کیا جاتا ہے وہ فیٹ ہے FAT stand for file allocation table different قسم کے فیٹس ہوتے ہیں ونڈوز فیٹ ٹویلو یعنی کہ ٹویلو بٹ کا فیٹ اسٹرکچر یوز کرتی ہے سکسٹین بٹ کا بھی یوز کر سکتی ہے اور تھرٹی ٹو کا فیٹ اسٹرکچر بھی یوز کر سکتی ہے فیٹ اسٹرکچر کے علاوہ ہر جتنی بھی ڈرائیوز کمپیوٹر کے اوپر پی سی کے اوپر جتنی بھی ڈرائیوز اویلیبل ہیں ہر ڈرائیو سے ایسوسیٹڈ سرٹن انفارمیشن ہوتی ہے وہ انفارمیشن کس ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر اسٹور ہوتی ہے اس ڈیٹا اسٹرکچر کا نام ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک جس کو ان شارٹ ڈی پی بھی کہا جا سکتا ہے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کے اندر یہ انفارمیشن ہے کہ اس ڈرائیو کے ہر ہر ڈرائیو کا کمپیوٹر کے اوپر جتنی بھی ڈرائیوز ہیں ہر ڈرائیو کے لیے ایک الگ سے ڈی پی بی ہوگا اس ڈی پی بی کے اندر اس ڈرائیو سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن پلیسڈ ہوگی اس کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کو ہم کیسے ایکسس کر سکتے ہیں ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور ڈرائیو پیرامیٹر کے اندر موجود انفارمیشن کو کس طرح سے یوز کیا جائے گا ہم یہ بھی دیکھیں گے اس کے علاوہ ایک اور بہت امپورٹنٹ جو ڈیٹا اسٹرکچر ڈاس کے لحاظ سے یا ونڈوز کے لحاظ سے وہ فائل کنٹرول بلاک ہے نام سے جس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ فائل سے ایسوسیڈ سرٹن کنٹرول انفارمیشن اس بلاک کے اندر اسٹور ہوتی ہے اس بلاک کو ہم کیسے ایکسس کر سکتے ہیں اس بلاک کے اندر کیا انفارمیشن ہوتی ہے اس انفارمیشن کو ہم کیسے یوز کریں گے یہ آگے چل کے جب ہم ان ڈیٹیل جائیں گے تو ہم ساری چیزیں ڈسکس کریں گے ونس ان ڈیٹا اسٹرکچر کے بارے میں ہمیں انفارمیشن حاصل ہوگی تو ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو ہم نے کس پرپز کے لیے یوز کرنا ہے اس کو بھی ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے یہ ڈیٹا اسٹرکچر یوز ہوں گے فائل اسٹرکچر کو فائلس کے کانٹینٹس کو ڈائریکٹری کے کانٹینٹس کو ڈائریکٹلی ایکسس کرنے کے لیے ہم اس انفارمیشن کو یوز کریں گے اس کے علاوہ آپریٹنگ سسٹم کا ایک جو موسٹ امپارٹینٹ ٹاسک ہے وہ ہے میمری مینجمنٹ تو ہم سرٹن آپریٹنگ سسٹم جیسے ڈاس ہے ونڈوز ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس طرح سے میموری مینجمنٹ پرفارم کر سکتے ہیں جو آپ کے اسٹینڈرڈ پی سیز ہیں وہ بیسیکلی دو موڈس کے اوپر ورک کرتے ہیں ایک موڈ کو کہا جاتا ہے ریئل موڈ اور ایک موڈ کو کہا جاتا ہے پروٹیکٹڈ موڈ ڈاس کی طرح کے جتنے آپریٹنگ سسٹمس ہیں وہ ریئل موڈ کے اندر ورک کرتے ہیں ریئل موڈ کے اندر just one M B of RAM access کی جا سکتی ہے اس one M B of RAM کو کنٹرول کرنے کے لیے یعنی کہ اس کے اندر یہ دیکھنے کے لیے کہ کون سا پروسیس کہاں پہ لوڈ ہوا ہوا ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہا ہے اور کتنی میموری فری ہے یہ دیکھنے کے لیے certain data structure DOS use کرتا ہے ہم ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اور اسی طرح سے ایک اور پروٹیکٹڈ موڈ ہے پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر تمام میموری اویلیبل ہے یعنی کہ پی سی کے اندر جتنی بھی میموری ہے جتنی بھی مین میموری ہے وہ ساری کی ساری اویلیبل ہے عام طور پہ جس طرح ونڈوز ہے Windows protected protected mode mode کے کے اندر اندر رن کرتی ہے میموری کو کنٹرول کرنے کے لیے سرٹن ڈیٹا یوز کیے جاتے ہیں ان ان ڈیٹا کو بھی ہم ڈیٹیل ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ریئل موڈ کے ڈیٹا اسٹرکچرز کی ریئل موڈ کے ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر ایک ڈیٹا اسٹرکچر آتا ہے M C B M C B stand کرتا ہے فار میموری کنٹرول بلاک اس کو ارینا ہیڈر کے نام سے بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے اندر سرٹن انفارمیشن ہے ایسوسیٹ ود دا پروسیس جو کہ میمری کے اندر لوڈ ہوا ہوا ہے پھر اسی طرح سے ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے جس کو کہ پی ایس پی کہا جاتا ہے پی ایس پی اسٹینڈ کرتا ہے for program segment prefix prefix اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ پروسیس کے اسٹارٹ کے اندر لوڈ ہوا ہوتا ہے میمری کے اندر جہاں کہیں پروسیس لوڈ ہوا ہوا ہے پروسیس سے جسٹ پہلے پی ایس پی پلیسڈ ہوتا ہے اس کے اندر اس پروگرام سے ایسوسیٹڈ سرٹن انفارمیشن ہوتی ہے وہ کیا انفارمیشن ہوتی ہے وہ ہم ان ڈیٹیل چل کے ڈسکس کریں گے پی ایس پی کو کیسے ڈائریکٹلی ایکسس کیا جا سکتا ہے ایم سی بی کو کیسے ڈائریکٹلی ایکسس کیا جا سکتا ہے یہ ہم دیکھیں گے اور ونس اگر آپ فرسٹ پروگرام میمری کے اندر ایک وقت میں کئی پروگرامس ہو سکتا ہے کہ لوڈ ہوئے ہوں اگر آپ فرسٹ پروگرام کی ایم سی بی کو ایکسس کر لیتے ہیں تو فرسٹ پروگرام کی ایم سی بی سے آپ باقی تمام پروگرامس کی میمری کے تھرو ٹریورس کر سکتے ہیں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ٹریورسل کیسے پاسبل ہے اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ریئل موڈ کے بعد ہم بات کرتے ہیں کچھ پروٹیکٹڈ موڈ کی پروٹیکٹڈ موڈ کے لیے سرٹن ڈیٹا اسٹرکچر جاتے ہیں پروٹیکٹڈ موڈ کے لیے جو امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہیں ان کا نام ہے L D T L D T stand کرتا ہے لوکل ڈسکرپٹر ٹیبل کے اندر اس کے اندر جو پروسیسز پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر لوڈ ہوئے ہیں ان کے بارے میں سرٹن انفارمیشن ہے ان کی میموری کے بارے میں سرٹن انفارمیشن ہے اسی طرح ایک اور ڈیٹا اسٹرکچر ہے G D T G D T stand کرتا ہے for global descriptor table global descriptor table کے اندر بھی سرٹن میموری مینجمنٹ سے ایسوسیٹڈ انفارمیشن پلیسڈ ہوتی ہے اور ایک اور اس کے علاوہ ڈیٹا اسٹرکچر ہے I D T I D T stand کرتا ہے فار انٹرپ ٹیبل ہم دیکھیں گے کہ ان ڈیٹا اسٹرکچر کے اندر کیسے کیا انفارمیشن پڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس انفارمیشن کو کس طرح سے یوز کیا جاتا ہے عام طور پہ جو بھی اس کے اندر انفارمیشن ہے وہ یوز ہوگی فار ایڈریس ٹرانسلیشن جس طرح آپ نے ریئل موڈ کے لیے پڑھا ہوگا اسمبلی لینگویج میں کہ ایڈریس ٹرانسلیشن آف سیٹ اور سیگمنٹ کی مدد سے ہوتی ہے لیکن پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ایڈریس ٹرانسلیشن اس طرح سے نہیں ہوتی اس کا کیا میکنیزم ہے وہ ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے پھر پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر ایک اور فیسلٹی ہارڈ ویئر پرووائڈ کر رہا ہے وہ ہے آف ایکسپشن ہینڈلنگ جب کوئی انوانٹیڈ ٹاسک پرفارم ہو تو ہارڈ ویئر ایک ایکسپشن جنریٹ کرتی ہے اس ایکسپشن کے طور پہ آپریٹنگ سسٹم اس ایکسپشن کو ٹریپ کر سکتا ہے اور اس کے اکر ہونے پہ ایک ہینڈلر عام طور پہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے وہ ہینڈلر جو ہے اس ایکسپشن کو ہینڈل کرتا ہے اس ایکسپشن یعنی کہ اس ایکسپشن کے اکر ہونے کے بعد جو آپریشن پرفارم کرنے چاہیے وہ آپریشنس پرفارم کرتا ہے پھر جو پی سیز جب بوٹ اپ ہوتے ہیں جب اسٹارٹ ہوتے ہیں جب آپ پی سی کو سوئچ آن کرتے ہیں بوٹ ہوتا ہے تو وہ ریئل موڈ کے اندر بوٹ ہوتا ہے یعنی کہ وہ صرف first one M B of RAM کو یوز کر سکتا ہے باقی کی میموری کو یوز نہیں کیا جا سکتا باقی کی میموری کو صرف پروٹیکٹڈ موڈ کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو ریئل سے پروٹیکٹڈ موڈ میں کیسے شفٹ کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو کہ سسٹم پروگرامنگ کے اسٹوڈنٹس کو عام طور پہ بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے وہ ہے آف وائرسز وائرسز کیا چیز ہیں عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی بایولوجیکل وائرس ہے یہ کوئی بایولوجیکل وائرس نہیں ہے یہ بھی ایک کوئی چھوٹا سا پروگرام ہی ہوتا ہے جو کہ اپنے آپ کو سسٹم ریسورسز کے اندر امبیڈ کر لیتا ہے وائرسز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وائرس کس طرح کے ہیں وائرسز کن اسٹیٹس کے اندر ایگزٹ کرتے ہیں ان کو کیسے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے کیسے ریموو کیا جا سکتا ہے اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے وائرسز کے بارے میں ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ وائرسز کن کن اسٹیٹس کے اندر ایگزٹ کرتا ہے وہ کہلاتی ہیں اسٹیٹس آف وائرسز پھر وائرسز کس کس طرح کے ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی فائل یا کوئی بھی ایسی جگہ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی ایسا ریسورس جس کے اندر کہیں کوئی ایگزیکیوٹیبل کوڈ اویلیبل ہے اس ایگزیکیوٹیبل کوڈ کے اندر وائرس اپنے آپ کو کسی طریقے سے امبیڈ کر سکتا ہے وہ کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل ہو سکتی ہے اگر کوئی ایگزیکیوٹیبل فائل یا کام فائل ہے تو ہم اس کو ایگزی فائل فائل یا کام وائرس کہیں گے وہ پارٹیشن ٹیبل یا بوٹ سیکٹر بھی ہو سکتا ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر بھی سرٹن کوڈ ہوتی ہے بوٹ سیکٹر کے اندر بھی سرٹن ایگزیکیوٹیبل کوڈ ہوتی ہے وائرس اپنے آپ کو وہاں پہ بھی امبیڈ کر سکتا ہے اور جب ہم ان وائرسز کو ڈیفائن کریں گے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ یہ وائرس کس طرح سے اپنے آپ کو امبیڈ کرتے ہیں یعنی کہ یہ کس طرح سے ورک کر رہے ہیں کہ بوٹ سیکٹر کا وائرس اپنے آپ کو بوٹ سیکٹر میں کیسے امبیڈ کر رہا ہے یا پھر کوئی فائل وائرس ہے تو وہ فائل کے اندر اپنے آپ کو کیسے امبیڈ کر رہا ہے یا پارٹیشن ٹیبل وائرس ہے تو وہ اپنے آپ کو کیسے امبیڈ کر رہا ہے اور یہ بھی کہ وہ وائرسز اپنے آپ کو کیسے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں یعنی کہ وائرسز عام طور پہ جب کمپیوٹر کو انفیکٹ کرتے ہیں انفیکٹ کرتے ساتھ ہی وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ نہیں کرتا ہے وہ کچھ عرصہ ٹائم دیتے ہیں کہ وائرسز پھیلیں ڈسکس کے تھرو ڈیٹا ٹرانسفر کے تھرو وائرسز پھیلیں اور جب کچھ عرصے بعد وہ پھیل جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں پھر وہ اٹیک کرتے ہیں اور کوئی ڈیٹا ڈسٹروائے کر سکتے ہیں پھر وائرسز کے بعد ہم جو اس کورس کا ایسنس ہے جو اس کورس کا آبجیکٹو ہے وہ ڈیوائس ڈرائیورز ہیں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کوئی ڈیوائس ڈرائیورز ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو کیسے ڈیزائن کریں گے ڈیوائس ڈرائیورز ڈاس کے لیے ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں ڈیوائس ڈرائیورز ونڈوز کے لیے بھی ڈیزائن کیے جا سکتے ہیں اگر آپ ونڈوز کے لیے ڈیوائس ڈرائیورز ڈیزائن کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک آپ ٹول یوز کرتے ہیں جس کو کہا جاتا ہے D D K D D K stand کرتا ہے ڈیوائس ڈرائیور ڈیولپمنٹ کٹ تو اس کی انوائرمنٹ کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ اس کی انوائرمنٹ کو یوز کرتے ہوئے آپ کس طرح سے ڈیوائس ڈرائیور بنا سکتے ہیں اور اس کی انوائرمنٹ ایک ڈاس کی انوائرمنٹ سے کس طرح ڈفرینٹ ہے کیونکہ ڈی ڈی کی انوائرمنٹ جو ہے وہ پروٹیکٹڈ موڈ میں ورک کر رہی ہے جبکہ ڈاس کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ریئر موڈ کے لیے کام کر رہی ہے یہ ایک بریف اوور ویو تھا ہمارے اس کورس کا جو کہ ان ٹاپکس کو ہم نے ڈسکس کیا ہے جن کو آنے والے لیکچرز میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کریں گے ان پٹ آؤٹ پٹ میتھڈس کے ساتھ means of input output کے ساتھ اس کے اندر ہم سب سے پہلے ڈسکس کریں گے کہ آپ input output operation کیا پرفارم کر سکتے پرفارم کر سکتے ہیں ہم آلریڈی جس طرح پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ اگر آپ ہارڈ ویئر کو ڈائریکٹلی پروگرام کرتے ہیں تو آپ کے پاس تین میتھڈز ہیں to perform input output operation ایک programmed input output ایک interrupt driven input output اور تیسرا D M A driven input output تو ہم سب سے پہلے پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کو ڈسکس کرتے ہیں پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کی جیسے میں نے آپ سے پہلے بات کی تھی کہ پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کا ہمیں ایک تھوڑا سا ڈس ایڈوانٹیج ہے تھوڑا سا نہیں بلکہ کافی بڑا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ سی پی یو اس کیس کے اندر ٹائڈ اپ رہتا ہے ٹائڈ اپ اس سینس میں کہ وہ آل دا ٹائم کیا کر رہا ہے ڈیوائسز کو چیک کر رہا ہے ان کیس ان پٹ ڈیوائس ہے تو وہ ان پٹ ڈیوائس کو چیک کر رہا ہے کہ ان پٹ ڈیوائس نے کچھ ڈیٹا ریسیو کیا ہے ان پٹ کے تھرو یا نہیں ریسیو کیا جس کو کہ وہ پروسیس کر سکے یا پھر سی پی یو یہ چیک کرتا رہتا ہے اگر آؤٹ پٹ ہے تو آؤٹ پٹ ڈیوائس کو چیک کرتا ہے کہ آؤٹ پٹ ڈیوائس اویلیبل ہے اس کے اوپر جو میں نے ڈیٹا کمپیوٹ کیا ہے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کو سینڈ کیا جا سکتا ہے یا نہیں سینڈ کیا جا سکتا تو اس طرح سے سی پی یو ٹائٹ اپ رہا ہے وہ آل دا ٹائم ان ڈیوائسز کو چیک کرتا رہے گا لیکن جو اس کا اپنا اصل کام ہے کمپیوٹیشن پرفارم کرنا وہ کمپیوٹیشن وہ نہیں پرفارم کر رہا بلکہ انفیکٹ آئیو ڈیوائسز کو وہ چیک کر رہا ہے ایک طرح سے وہ بزی ویٹنگ لوپ کے اندر ہے تو ہم سب سے پہلے پروگرامڈ آئیو کو ڈسکرائب کرتے ہیں اس کے لیے آپ اسکرین کے اوپر اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں ایک طرف آپ کا سی پی یو ہے اور دوسری طرف آپ کا ایک پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے یہ ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون تک جو لائنز ہیں وہ ڈیٹا لائنز ہیں ان ڈیٹا لائنز کے تھرو ڈیٹا ٹریول کرے گا اور ایک اور لائن ہے جس کی ڈائریکشن آپ کو نظر آ رہی ہے from input output device to C P U یہ بزی کی لائن ہے یعنی کہ اس کی ڈائریکشن لائن جو سگنل اس کے تھرو ٹریول ہو رہا ہے اس کی ڈائریکشن ہے from input output device to C P U اور ایک اور سگنل ہے اسٹروب کا سگنل اس کی ڈائریکشن ہے from C P U to input output device جب آؤٹ پٹ پرفارم کرنی ہے تو سب سے پہلے سی پی یو کچھ ڈیٹا کمپیوٹ کرے گا کمپیوٹیشن پرفارم کرے گا کمپیوٹیشن کا ریزلٹ اس نے آؤٹ پٹ ڈیوائس کو سینڈ کرنا ہے وہ ریزلٹ ڈیٹا لائنس کے تھرو سینڈ کرے گا یہاں پہ شو ہو رہا ہے کہ وہ ڈیٹا پیرلی ٹرانسمٹ ہو رہا ہے لیکن ضروری نہیں کہ پیرلی ٹرانسمٹ ہو وہ سیریلی ٹرانسمٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ڈیٹا کسی طریقے سے ٹرانسمٹ ہوگا جب ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا تو سی پی یو نے ڈیوائس کو یہ بتانا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا ہوا ہے اور جو ڈیوائس ہے وہ اس ڈیٹا کو ریسیو کر کے آؤٹ پٹ کر سکتا ہے یہ کیسے سی پی یو کنوے کرتا ہے ٹو آؤٹ پٹ ڈیوائس یہ کنوے کر رہا ہے اسٹروپ کے سگنل کی مدد سے اسٹروپ کے سگنل کے تھرو ایک الیکٹریکل پلس جائے گی to the output device output device کو جو ہی وہ پلس ریسیو ہوگی وہ ڈیٹا ڈیٹا لائنس میں سے سیمپل کرے گا اور اس کو آؤٹ پٹ کرنا شروع کر دے گا جب تک وہ آؤٹ پٹ کر رہا ہے کیونکہ آؤٹ پٹ ڈیوائس عام طور پہ سی پی یو سے ڈیوائسز ہیں تو وہ سی پی یو کو ایک واپس سگنل سینڈ کرے گا کہ آؤٹ پٹ اس وقت بزی ہے اس لیے سی پی یو اس کو مزید ڈیٹا نہ سینڈ کرے جب تک آؤٹ پٹ پوری پرفارم نہیں ہو جاتی بزی کا سگنل ایکٹیو رہے گا جو ہی آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہوتی ہے آؤٹ پٹ کے کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی بزی کا سگنل جو ہے ان ایکٹیو ہو جاتا ہے آؤٹ پٹ وائس آئیڈل ہو جائے گا آؤٹ پٹ وائز کے آئیڈل ہوتے ساتھ ہی C P U next byte کو کمپیوٹ کرے گا اور ڈیٹا لائنس کے اوپر سینڈ کر دے گا اینڈ سو آن یہ کیس تھا آف آؤٹ پٹ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان پٹ کے کیس میں کیا ہوگا اس کے اندر ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون جو ہے یہ ڈیٹا لائنس جو کنٹرولر ہے یا جو ان پٹ کنٹرولر ہے ان پٹ کنٹرولر جو ڈیٹا اس کو ریسیو ہوا ہے تھرو ان پٹ اس ڈیٹا کو سینڈ کر رہا ہے تھرو ڈیٹا لائنس جو ہی ڈیٹا لائنس کے تھرو جو ہی اس کے پاس ڈیٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ سی پی یو کو بتاتا ہے کہ میرے پاس ڈیٹا اویلیبل ہے D R line D R line کے تھرو وہ بتا رہا ہے کہ ڈیٹا ریڈی ہے ڈی آر اسٹینڈ کر رہا ہے for data ready data ready کا اس کو سگنل جاتا ہے سی پی یو کیا کرے گا کہ اس ڈیٹا کو ریسیو کرے گا اور اس کو پروسیس کر لے گا آپ جس طرح کے اینیمیشن میں دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی یو نے اس ڈیٹا کو ریسیو کیا اور اس کو پروسیس کر دیا اس طرح سے سی پی یو آل دا ٹائم کس چیز کو چیک کر رہا ہے ڈی آر سگنل کو چیک کر رہا ہے کہ ڈی آر جب بھی ایکٹیو ہوگا تو وہ ڈیٹا کو ریسیو کرے گا جب ایکٹیو ہو جائے گا تو سی پی یو اسی ایک لوپ کے اندر ڈی آر کو پھر سے چیک کرتا رہے گا کہ کب وہ ایکٹیو ہوتا ہے اور اس طرح اس کے ایکٹیو ہونے کا انتظار کرتا رہے گا اور similarly in case of output C P U جو ہے وہ بزی سگنل کو چیک کرتا رہے گا کہ جو ہی سگنل آئیڈل ہوتا ہے تو وہ نیکسٹ ڈیٹا کمپیوٹ کر کے سینڈ کرے اس طرح سے سی پی یو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت زیادہ سائیکلز جو ہیں کنزیوم ہو رہی ہیں اس میتھڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ C P U all the time tied up ہے یوز سی پی یو کے سائیکلز جو ہیں وہ ویسٹ جا رہے ہیں وہ صرف ایک ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے ایک لوپ کے اندر ایک کنٹینیوس ٹاسک یہ پرفارم کر رہا ہے کہ وہ ڈیوائسز کو چیک کر رہا ہے سی پی یو کا جو اصل کام ہے کمپیوٹیشنس پرفارم کرنا اس کے لیے سی پی یو استعمال نہیں ہو پا رہا تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو ہمارے پاس دوسرا میتھڈ ہے وہ انٹرپ ڈریون آؤٹ پٹ ہے interrupt driven input output کے لیے آپ دوسری اینیمیشن دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کچھ اور مزید سگنل آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلے ہم آؤٹ پٹ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس طرح ہم نے پروگرامڈ پٹ آؤٹ پٹ میں دیکھا ہے کہ ڈیٹا لائنس ہیں ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون اسی طرح اس کے اندر بھی ڈیٹا لائنس ہیں ڈی زیرو سے لے کے ڈی سیون ان کے تھرو ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا پیرلیس فیگر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو رہا ہے اور جب ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو سی پی یو کیسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کو بتائے گا کہ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو گیا اسٹروک کے سگنل سے بتائے گا آؤٹ پٹ ڈیوائس کیونکہ سلوور ڈیوائس ہے وہ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کرنا شروع کر دے گا جب تک وہ ڈیٹا کو آؤٹ پٹ کر رہا ہے وہ مزید ڈیٹا کو ریسیو نہیں کر سکتا اس دوران سی پی یو اپنا دوسرا کوئی کام پرفارم کر سکتا ہے اپنی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے وہ چاہے اسی پروسیس کے لیے ہو چاہے دوسرے کسی پروسیس کے لیے ہو وہ ایزیلی اپنی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے آؤٹ پٹ ڈیوائس جو ہی اپنی آؤٹ پٹ کمپلیٹ کر لیتا ہے تو اس نے کسی طریقے سے سی پی یو کو بتانا ہے کہ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اس کے لیے آپ کو ایک ایکسٹرا سگنل نظر آ رہا ہے اگنالج کا سگنل اگنالج کا سگنل جب سی پی یو کو ریسیو ہوگا تو سی پی یو کی ایگزیکشن اسی پوائنٹ پہ انٹرپٹ ہو جائے گی سی پی یو برانچ کر کے ایک انٹرپٹ سروس روٹین کو پرفارم کرے گا وہ interrupt service routine next byte کو اسی طرح سے کمپیوٹ کرے گی اور سینڈ کر دے گی فار آؤٹ پٹ اسی طرح سے آپ انپٹ کا کیس دیکھ سکتے ہیں پٹ کے کیس کے اندر اگین ڈی زیرو سے ڈی سیون تک جو ہے وہ ڈیٹا لائنس ہے اور ایک ایکسٹرا سگنل ہے I B F I B F stand کرتا ہے ان پٹ بفر فل کے لیے اس کیس کے اندر ان پٹ وائز نے جب ڈیٹا ریسیو کیا ہے تو اس کا بفر فل ہو جاتا ہے بفر فل ہوتے ساتھ ہی وہ سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گا سی پی یو اپنی نارمل ایگزیکشن پرفارم کر رہا تھا سی پی یو کو انٹرپٹ کرے گا انٹرپٹ کرنے کے ریزلٹ میں ایک انٹرپٹ سروس روٹین ایگزیکیوٹ ہوگی وہ interrupt service routine input ڈائز سے ڈیٹا ریسیو کر سکتی ہے اور جو ہی ڈیٹا ریسیو کر کے اس اس کو نے پروسیس کر لیا پروسیس کرنے کے بعد واپس انٹرپٹ ریٹرن کرے گی اور ان پٹ ڈوائس میں بھی نیکسٹ بائٹ کو ریسیو کرتا ہے جو ہی نیکسٹ بائٹ کو ریسیو کرتا ہے اگین انٹرپٹ کر سکتا ہے آئی بی ایف سگنل کی مدد سے تو اس طرح سے آپ اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی یو جو ہے وہ ٹائڈ اپ نہیں ہے سی پی یو اپنا نارمل کمپیوٹیشن پرفارم کر رہا ہے اپنی نارمل ایگزیکشن پرفارم کر رہا ہے اور جو ہی سی پی یو اویلیبل ہوتا ہے جو ہی ان پٹ آؤٹ پٹ اویلیبل ہوتی ہے سی پی یو کو انٹرپٹ کر لیا جاتا ہے آپ اس کیس کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کرنے کا جو بہتر طریقہ ہے وہ interrupt driven input output ہے آل دو آگے چل کے آپ کو پتا لگ جائے گا کہ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے interrupt driven input output method جو ہے وہ کمپیریٹیولی کمپلیکس ہے programmed input output simpler method ہے لیکن جو موسٹ آپٹیبل میتھڈ ہے وہ definitely driven input output ہے ہم نے جیسے پہلے انٹروڈکشن کے اندر ہی اسٹارٹ میں بات کی ہے کہ بیسکلی تھری میتھڈس ہیں to perform input output operation دو کو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں جن میں سے ایک پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ ہے اور دوسرا میتھڈ ہے interrupt driven put output third method ہے D M A driven put output D M A driven input output کے لیے آپ سلائڈ دیکھ سکتے ہیں سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ input output device ہے ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے from input output device اور سی پی یو کے کسی رجسٹر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے پھر بعد میں رجسٹر سے وہ ٹرانسفر ہو رہا ہے ان ٹو مین میموری یہ کام کرنے کے لیے دو بس سائیکلس کنزیوم ہوئے ہیں جبکہ یہ کام ڈائریکٹلی پرفارم کیا جا سکتا ہے using D M A D M A کے اندر ایک سنگل بس سائیکل کے اندر ان پٹ ڈیوائس سے ڈیٹا ڈائریکٹلی مین میموری کے اندر ٹرانسفر ہو جائے گا اور similarly in case of output output کے کیس کے اندر مین میموری میں ڈیٹا آلریڈی کمپیوٹ ہوا ہوا پڑا ہے مین میموری سے ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے سی پی یو کے کسی رجسٹر میں جا کے اسٹور ہوتا ہے پھر سی پی یو کے رجسٹر سے وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے اوپر جائے گا اس کیس میں again two bus cycle consume ہوں گے لیکن again using D M A single bus cycle consume ہوگا کیونکہ ایک ہی بس سائیکل کے اندر سی پی یو کا سائیکل اسٹیل کر کے ایک ہی سنگل بس سائیکل میں ڈیٹا ٹرانسفر ہو سکے گا from main memory to input output device تو ہم نے یہ تینوں میتھڈ دیکھ لیے ہیں to perform in output operation اس کے اندر program driven input output کو ہم ڈسکس کریں گے جب ہم او کنٹرولرس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے ہر او کنٹرولر کے لیے ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کو اس کو کیسے پروگرام کیا جا سکتا ہے پھر ہم ٹیکنیکس دیکھیں گے پروگرامڈ ان پٹ آؤٹ پٹ کی اور اس کے اوپر انٹرپ پٹ آؤٹ پٹ پرفارم کرنے کے لیے لیکن ڈریون ان پٹ آؤٹ پٹ ایک بہت واسٹ ٹاپک ہے ہم سب سے پہلے انٹرپٹس کو کچھ ڈسکس کرنا چاہیں گے کہ انٹرپٹس کیا چیز ہوتے ہیں کیسے اکر ہوتی ہیں اس کا کیا میکنزم ہوتا ہے تو نیکسٹ جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں انٹرپٹس ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ واٹ آر انٹرپٹس انٹرپٹس جو ہیں یہ بیسکلی ایک پروسیجر کی طرح ہی ہیں سی پی یو اپنی نارمل ایگزیکیوشن پرفارم کر رہا ہوتا ہے جس طرح انٹرپٹ کے لفظی معنی ہیں کسی کو کنٹینیوٹی کو روکنا کسی کو ٹوکنا کنٹینیوٹی کو بریک کرنا تو اسی طرح سے جب سی پی یو کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو سی پی یو کی کنٹینیوٹی بریک ہوتی ہے جب ہم انٹرپٹ کہتے ہیں تو بیسکلی کون سی ایسی اینٹی ہے جو انٹرپٹ ہو رہی ہے وہ سی پی یو ہے انٹرپٹ دو طریقوں سے اگر ہو سکتا ہے ایک تھرو ہارڈ ویئر اور ایک through software hardware interrupt کیسے انووک کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ان ڈیٹیل دیکھیں گے سافٹ ویئر انٹرپٹ کو کیسے انووک کیا جاتا ہے یہ بھی ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے لیکن جس کسی طریقے سے بھی انٹرپٹ کو انووک کیا جائے انٹرپٹ کے انووک ہونے کے بعد C P U C P U جو آپریشن پرفارم کرتا ہے وہ سیم ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرپٹ کو انووک کرنے پہ سی پی یو کیا کام کرتا ہے آپ سلائڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی یو اپنی نارمل ایگزیکشن پرفارم کر رہا ہے وہاں پہ آپ کو ایک پوائنٹ نظر آ رہا ہے اس پوائنٹ کے اوپر سی پی یو کی ایگزیکشن انٹرپٹ ہوئی ہے انٹرپٹ ہونے پہ سی پی یو کی ایگزیکشن برانچ کر جائے گی to an interrupt service routine interrupt service routine نے کیا کرنا ہے انٹرپٹ سروس روٹین نے عام طور پہ کسی input output device کو پروگرام کر کے input output operation perform کرنا ہے جب آئی آپریشن ہو جائے گا آئی آپریشن کے پرفارم ہونے کے بعد ایگزیکشن واپس اسی پوائنٹ پہ ریٹرن کر جائے گی اور سی پی یو اپنی نارمل ایگزیکشن پرفارم کرتا رہے گا اب اس کیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو کچھ ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے آپ کو کیا ایڈوانٹیج حاصل ہوا ہے کہ سی پی یو اپنی ایگزیکشن پرفارم کر سکتا ہے سی پی یو آئیو کے دوران باؤنڈ نہیں ہے سی پی یو آئی کے دوران ٹائڈ اپ نہیں ہے سی پی یو اپنی ایگزیکشن پرفارم کر رہا ہے جب سی پی یو کی ضرورت پڑے گی for computation C P U کو انٹرپٹ کر لیا جائے گا C P U computation perform کرے گا کمپیوٹیشن کا ریزلٹ آؤٹ پٹ ہوتا رہے گا اور meanwhile C P U اپنی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے اس کو ہم مزید الیبوریٹ کر سکتے ہیں by means of a chart آپ اگین سلائڈ میں دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کیس کے ان پٹ آؤٹ پٹ سی پی یو یا تو صرف input output operation perform کر سکتا ہے یا پھر کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے سی پی یو نہیں رادر پورا آپ کا سسٹم یا تو input output operation perform کر سکتا ہے یا پھر صرف کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام کے اگر کچھ ڈیٹا ہے جس نے آؤٹ پٹ ہونا ہے اس ڈیٹا کو پہلے سی پی یو کمپیوٹ کرے گا کمپیوٹ کرنے کے بعد وہ ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے for input output operation پھر input output operation perform ہو رہا ہے جب تک put output operation complete نہیں ہوتا سی پی یو ٹائٹ اپ ہے وہ ویٹ کرتا رہے گا input output operation کے کمپلیٹ ہونے کے بعد input output operation کے کمپلیٹ ہوتے ساتھ ہی C P U next byte کو پھر پروسیس کرتا ہے نیکسٹ بائٹ کی کمپیوٹیشن پرفارم کرنے کے بعد اگین وہ ڈیٹا چلا جاتا ہے انپٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس کے پاس اور پھر پٹ آؤٹ پٹ کا ویٹ کرنے لگ جاتا ہے سی پی یو اینڈ سو آن یعنی کہ سی پی یو کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے سی پی یو بیچ میں سلاٹس ایسی ہیں کہ جس کے اندر سی پی یو آئیڈل رہ رہا ہے اس کو اگر کمپیئر کریں ہم interrupt driven input output سے تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب سی پی یو ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے کمپٹیشن نہیں پرفارم کر رہا تو وہ ہو سکتا ہے کسی دوسرے پروسیس کے لیے کمپٹیشن پرفارم کر رہا ہو جب سی پی یو کو انٹرپٹ کیا جاتا ہے تو سی پی یو پرفارم کرے گا computation required for the input output operation جو ہی ان پٹ پٹ آؤٹ آپریشن کے لیے کمپیوٹیشن کمپلیٹ ہوں گی جو ڈیٹا کمپیوٹ ہوا ہے وہ ان پٹ آؤٹ پٹ ہونے لگ جائے گا ان پٹ آؤٹ پٹ جب تک ہو رہی ہے اس دوران سی پی یو آئیڈل نہیں ہے سی پی یو کسی دوسرے پروسیس کی کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے اور جب ان پٹ آؤٹ پٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو اس پروسیس کے لیے نیکسٹ ان پٹ آؤٹ پٹ کے لیے جو کمپیوٹیشن ریکوائرڈ ہیں سی پی یو پرفارم کرے گا اور وہ ڈیٹا جب تک ان پٹ آؤٹ پٹ ہوتا رہے گا سی پی یو اگین دوسری کمپیوٹیشن پرفارم کر سکتا ہے اینڈ سو آن تو اس کے اندر آپ کو ایک واضح طور پہ ایک ڈفرنس نظر آ رہا ہے کہ in case of interrupt driven input output C P U جو ہے اس کی آپٹیمل یوٹیلائزیشن ہو رہی ہے اور جبکہ in case of programmed input output C P U کی اتنی آپٹیمل یوٹیلائزیشن نہیں ہو رہی اس لیے انٹرپٹ ان پٹ آؤٹ پٹ پہ زیادہ زور ہے اس کو ہم زیادہ سیکھنے کی کوشش کریں گے آنے والے لیکچرس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ انٹرپٹ کس طرح سے ورک کرتی ہے انٹرپٹ کو جیسے میں نے بات کی ہے کہ انووک کرنے کے دو طریقے ہیں by means of hardware یا by means of software جب by means of hardware interrupt invoke ہوتی ہے تو سی پی یو کیا آپریشن پرفارم کرتا ہے یا by means of software جب یا ہارڈ ویئر دونوں کیسز کے اندر C P U same set of operation perform کرتا ہے کیا سیٹ آف آپریشن ہیں وہ ہم ان ڈیٹیل ان شاء اللہ تعالیٰ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ دیکھیں گے ایک اور انٹرسٹنگ ڈیٹا اسٹرکچر جس کو کہ آئی وی ٹی کہا جاتا ہے interrupt vector table interrupt vector table in case of interrupt ایک بہت امپورٹنٹ ڈیٹا اسٹرکچر ہے اس کے اندر انٹرپٹ کے ایڈریسز پڑے ہوتے ہیں ہم ان ایڈریسز کو کیسے گیٹ کر سکتے ہیں اور جب انٹرپٹ انووک ہوتی ہے تو ان کے ایڈریسز کیسے کیلکولیٹ ہوتے ہیں یہ بھی ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آج کے لیکچر کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ سسٹم پروگرامنگ کیا چیز ہے سسٹم پروگرامنگ کے کیا فائدے ہیں اور سسٹم پروگرامنگ کے پڑھنے کا ہمارا آبجیکٹو کیا ہے کہ ہم کیپیبلٹی ہو ٹو ڈیولپ ڈیوائس ڈرائیورس اور فردر آن ہم چل کے دیکھیں گے کہ ڈیوائس ڈرائیورس کس طرح سے ڈیولپ کیے جاتے ہیں یہ اس کا ایک بریف انٹروڈکشن تھا اس کے علاوہ ہم نے اپنی اسٹڈی اسٹارٹ کی ہے with the means of input output means of put output کے اندر ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ ایک method to perform input output programmed input output ہے دوسرا method interrupt driven input output ہے ہم نے دونوں کا کمپیرزن بھی دیکھا کہ کون سا بہتر ہے of course interrupt driven input output far superior ہے interrupt driven input output perform کرنے کے کیا میتھڈز ہیں ہارڈ ویئر اورینٹیڈ ہو چاہے سافٹ ویئر اورینٹیڈ انٹرپٹ ہو ان دونوں کو پرفارم کرنے کے کیا میتھڈز ہیں وہ ان اللہ تعالی ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ جب انٹرپٹ انووک ہوتی ہے تو اس کے انووک ہونے کے بعد سی پی یو کیا آپریشنس پرفارم کرتا ہے سی پی یو ایک سیٹ آف آپریشن پرفارم کرتا ہے انٹرپٹ بالکل ایک پروسیجر کی طرح ہے پروسیجر سے تھوڑا سی ڈفرینٹ ہے کس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے لیکن جس طرح پروسیجر کے کیس کے اندر ٹمپرریلی ایگزیکشن برانچ کرتی ہے اسی طرح سے انٹرپٹ کے کیس کے اندر بھی ٹیمپریری برانچ ہوتا ہے تو پروسیجرز اور انٹرپٹس میں کیا ڈفرنس ہے یہ بھی ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ آنے والے لیکچرز کے اندر جو چیز آئیں گی وہ انٹرپٹ اسٹیلنگ ہے انٹرپٹ یا انٹرپٹ انٹرسپٹ یہ بھی ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے اور یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ ہارڈ ویئر انٹرپٹس کو کیسے پروگرام کیا جا سکتا ہے hardware interrupt software interrupt سے تھوڑے ڈفرنٹ طریقے سے پروگرام ہوتی ہیں کیا ڈفرینسز ہیں ان کو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی کافی ہے مجھے اجازت دیجیے ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم پھر ملیں گے اللہ حافظ